حشیم نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی بے شک میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ پند و نصیحت کرتے وقت آپ کبھی اس دن سے زیادہ غضبناک ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم میں سے بعض دوسروں کو نماز سے متنفر کرنے والے ہیں تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوالیس